رہنا اس سے بڑھ کر شرف اور خوبی کی کوئی بات نہیں ہے ایمان کا مادہ ہی امن ہے ذرا ایمان ذمہ داری دیتا ہے اس بات کی کہ آدمی کو نے سلامتی نصیب ہوگی غلط گڑھ ایک مرتبہ شیلی گودی بنائی گئی اس میں ہندوستان کے مشاہد و رقابل کو دعوت دی گئی میرے میرے حضرات کو ہمارے ایک حکیم اسلام نگر اللہ مدر کو بھی اس کو بلایا گیا اور جتنے بڑے حضرات تھے ان کو عنوان دیا گیا کہ فلا فلا عنوان پر بات کروں اور حکیم اسلام مولانا قابل محمد طیب صاحب کو یہ عنوان دیا گیا کہ آپ کو گفتگو کرنی ہے اس بات پر کہ اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام دیا اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام دیا میں سر دیا ہے میں بیٹھنے کے بعد اشار فرمایا کہ امن وہ ایمان کے اندر خود موجود ہیں اور سلامتی اسلام کے اندر موجود ہے ہم امن سلامتی ایمان اور اسلام کے لفظ سے اور نام سے خود منایا واضح ہیں ہے پھر فرمان کے عنوان ناتمام ہے جو ندی دیا ہے کپڑے کے جو عنوان میں ناتمام ہے مکمل نہیں ہے اور اشارہ اشار رہا ہے کہ اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا صرف پیغام نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام دیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر صرف پیغام دیا جائے پروگرام نہیں کیا جائے تو پریشانی ہوگی مثلاً ہم آپ کو دعوت دیں کہ آپ فلاں مہینے آپ جو ہے طریقے سے تشریف لائیں اور عنوان قائم کرنے کوئی درجے کا مگر پروگرام میں بتلائیں کہ آپ کو تشویش ہوگی کہ کس مہینے میں کس ہفتے میں کس دن میں تو یہ فکری بات ہے کہ انسان پیغام بھی چاہتا ہے پروگرام بھی چاہتا ہے تو شریعت اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام بھی دیا ہے تو اس میں سارا نظام آ جاتا ہے تو ایمان سے اس عالم میں امن سلامتی وابستہ ہے اس عالم میں بھی امن سلامتی وابستہ ہے اسلام میں بھی یہی سلامتی کسان موجود ہے اس عالم کے حق میں بھی اور اس عالم کے حق میں بھی تو دین میں سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے یہ جو آج بہتر ابھی ہے جس میں بحث کی جاتی ہے بات کی لوگ جمع ہوں کچھ ایمان یقین کی بات ہو تو چھ نمبر جس کو مدد بڑا اجلاس تھا اور ان کے بارے میں بحث فرمائی اور منشا ان کا یہ تھا مقصد یہ تھا کہ چھ نمبروں پر مشق کی وجہ سے پوری زندگی میں دینی سزا اور دینی کیفیت پیدا ہو جائے سو فیصد دین اسلام کی زندگی انسان کی زندگی میں آ جائے اس میں بنیادی چیز ہے کرنا اللہ کی توحید کا نبی یہ غریب مسلمان مسلم کی رسالت کا یہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک آدمی کا عقیدہ کسی بات پر پختہ نہیں ہوتا مضبوط نہیں ہوتا کسی عقیدے کو جنتا نہیں ہے اس کے تقاضے پر عمل دشوار ہوتا ہے اسی لیے لڑی یہ غریب مذہب مسلم یہ دنیا میں مشہور انسانوں کو اور خاص طور سے زمانے کے آپ انسانوں کو بہت ہی غریب گزری حالت میں صرف معمولی لمبے میں بعد جب برسوں لڑائی ہوتی ایک جنگ تھی جنگ کے بعد ایک سو بیس سال تک وہ جنگ ہوئی اور بنیاد اس کی صرف یہ بنی کہ ایک آدمی نے شخص کی اونٹنی کا دودھ دے دیا بغیر اجازت بغیر سے پوچھے جس کی اونٹنی تھی اس نے دوسرے شخص کی اونٹنی کے تھن کو کاٹ دیا اور آپ میں صرف میں گتھن گپتا اچھی نہیں کرتے باٹم بات تو وہ گتھن گپتا کی شکل ہوئی اس سلسلہ میں آج بڑا کہ ایک سو بیس سال تک یہ جنگ رہی نبی یہ ندی سبرتا ہے سمجھ کی برکت سے شیر و شکل ہوئے اور دل ان کے آپس میں مل گئے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بہت سے متقدرین دنیا سے رخصت ہو گئے جو آپ کی دعوت کے حق میں مزید ثابت ہوتے سب رکاوٹ بنتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے سارے معاملات میں تو نبی اللہ علیہ سب نے ایمان کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں راستے کیا یہ بات گوا دی کہ ساری کائنات کا نظام اور ساری کائنات کے معاملات حضرت حق ہی کے کرنے سے وابستہ تھی کے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث خود تھے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یہ حق تعالیٰ آرا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ان سب دن لو ان سے کم یا جن رکھوں جن رکھوں یا ان سکوں کہ تمہارے اولین آخرین پہلے کے لوگ باہر والے لوگ جنات انسان سب جمع ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ تمہیں کسی شہر نفع پہنچائے فائدہ پہنچائے اور ہر کارن میں فائدہ نہیں لکھا ہے تو نا ممکن ہے کہ وہ برابر بھی فائدہ پہنچا پہنچاتے یہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے ضرور پہنچانا چاہے اور ہر نے نقصان میں زرد لکھا نہیں ہے تو ذریعہ برابر ضرور نقصان نہیں پہنچا دو اسی لیے ابھی اس میں فرمایا گیا اگر مان لے تو میں کو رکو کہ میں سلاطین کا مالک ہوں اور دنوں کا مالک ابن علی دنیا کی ایک روایت ہے جس میں نبی یہ قریب سمجھنا ہے مسلموں کا ایک ہے کرنا کہ اگر تمہیں حاکموں سے تکلیف پہنچے تو خودکاروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو بلکہ میری رات سے تعلق پیدا کرو میرا اجتماع کرو میں خود حاکموں کے دل کو نرم کر دوں گا اس لیے ہر حق جب ناراض ہوتے ہیں تو سخت قسم کے خودکان کو مسلط کرواتے ہیں اور سارے احکام سارے ادب جو ہے وہ کے حقیق سے متعلق ہیں لیکن اس قرضہ ڈال رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کہ آزمائش ہے امتحان ہے کہ اسی پردے پہ رہتا ہے یا حقیقت پہ پہنچتا ہے جیسے آپ ایک کانچ میں اس کا کمرہ ہونا ہے اور کانچ کے اس لمبے کمرے میں چڑیا چھوڑ دے پرندہ اور اس کے اطراف میں مختلف قسم کی گلاس لگا دیں نیلو پری رنگ کا بلو رنگ کا اردو رنگ کا گلابی رنگ کا گیلو رنگ کا پیلا اور بہت بات ہے کہ وہ اندر کی چڑیا جب اڑے گی نیچے آئے گی تو اس کی پریشانیاں پڑے گی اکس پڑے گا پوکس پڑے گا اس کا تمام کانچوں پر اس کا اثر جائے اب ایک آدمی اس چڑے کو چڑیا کو پکڑنا چاہتا ہے اس کی شکل بھی اختیار کرتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی پرچھائیاں اس پر ہاتھ مارتا ہے ظاہر بات اس کے ہاتھ میں آئے گا کیا جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے اس کا تھایا پڑا ہوا ہو اب کوئی شخص سارے کو پکڑنا چاہتا ہے یہ حماقت کی بات سے اثر نہیں آئے ہاں اب چڑیا اس لیے کو پکڑ دے تو سارا چلا جائے گا تو دنیا کے سارے معاملات نظام حضرت حق امر اور حکم سے متعلق ہے جس نے اس سے تعلق قائم کیا تو اس اصل کے تعلق کی وجہ سے بات کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہو ہیں یہی وہ فلسفہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل اس کو سمجھایا اس یمن کی بڑی با عظمت اور با حیثیت عورت تھی اور اس کے تتو پر شوکت تھی بڑے شان کی اور بہت آن مان کی حکومت تھی اور سلیمان علیہ السلام سلام ہے اسے دی جب دعوت نامہ لے کر حضور پہنچا ہے تو شیخ مہاری لکھتے ہیں کہ ایک مکان تھا جس میں رسی تھی اور اس کے سراغ سے داخل ہوا ہو اور جا کر سلیمان علیہ السلام کا حد اس کے سینے میں ڈال دیا اب جب ڈال ہوئی تو وہ ہے تو بڑا دعوت ہوا اور ادب سکھلایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہ فعل کو انہیں ہوں سن مترندہ ہوں کہ اس کا انکا کرو پھر ذرا ہٹ جائے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کریں سوچنا وغیرہ کر لیں تو جانور کو بھی شعور تھا اور سہول ہو جاتی خیر سب کو جمع کیا اس کے بعد یہ بات طے سارے مشورے میں کہ حدیہ دیا جائے ہر ایک سلیما نے سلام وہ آرگنائز تھی جب حدیہ پہنچا ہے تو سلیما علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے رد کر دیا بتا دیا فرمایا بدن تم میں ہری مجھے تم کپڑا اس سے تمہیں تو ہو بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اخیر میں اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس بالکل پہنچی جب بالکل پہنچی تو نظام میں تھا بنایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی کوئی سیدھے تشریف فرما ہے خان میں جو دروازہ تھا گیٹ تھا جس سے وہ آئے اور درمیان میں اور بیچ میں حوض تھا پانی کا اس پر گلاس میں کانچ لگا دیے گئے تھے خاص شان سے اور ایسے لگائے تھے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ گلاس کانچ ہے یا ایک پانی ہو گئی ہے بالکل جب آئے ہوئے علیہ سلام کے قریب دعوت بھی لگتا قریب بلائے بلایا تو اس نے دیکھا کہ درمیان میں پانی ہے ہمارا جو اوپر کانچ لگا دیے تھے اس پہ چلنا سہل تھا آسان تھا مگر یہ سمجھے اسے پانی اور اس کے اپنے کام سے اٹھائے تو پانی جو اٹھا تو اس انداز سے پیر رکھا جس سے واضح ہوتا تھا کہ وہ اسے پانی سمجھ لے گی اب پاؤں جو رکھا تو بغیر پانی کی گلاس پر کاش کو بھی لگا دیا جائے چڑی لے لیجیے مگر مہو کا خیال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام تبدیل کرنا چاہتے تھے اس کو اس میں کہ سورج طرف ہو سورج کی پرستش کرتی تھی اور تبدیل یہ کرنا چاہتے تھے کہ پانی تو نیچے ہے اور گلاس اس کے اوپر ہے اس گراس میں کلچ کے اندر پانی کی پریشانیاں ہیں اس کا آپ فوکس پر کریں اور تین دن سمجھ والے گھر کہ وہی پانی حالانکہ وہ کاش ہے تو کاش میں پانی کی ہے جس سے تمہیں شبہ آ رہا ہے کہ وہ پانی ہے حالانکہ پانی نہیں وہ کاش ہے اور وہ سورج طرف سے تھی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ سورج کی عزمتوں کی وجہ سے اور سن کے عزمتوں کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے پھر اس سے قابل عبادت سمجھتی ہے حالانکہ خدا کی بڑائی کا پرتما پر یہ حقیقت بڑا اور معذرت نہیں ہے تو اس طرح یہاں تمہیں دھوکا ہوا اپنی نظر کے بعد میں فکر نظر کے دھوکے کا اثر یہ ہوا کہ قدم بڑا کرنا سے اٹھا ٹھیک اسی طریقے پھر اس معاملے میں بھی تمہارے عقیدے کا مسئلہ غلط ہے کہ وہ اس شرم کے ساتھ تم اس سے معاملہ کرتے رہے اسی کو معذرت کرا دے اسی لیے بات آ رہی تھی مجھے خراب ہوئی عجیب بات لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین قسم کے کلمات کہے ستاروں کو دیکھا تو اس کے بعد رب کا ذکر کر کے انکار کیا کہ ایسے رب نہیں ہو سکتے ہمارے جو غروب ہو جائے اور چلے جائیں چاند کے بعد میں سورج کے بعد میں ستارے اور چاند سورج ان تینوں کی ربوبیت کا ذکر کیا قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا رب جب وہ آیا تو فرمایا کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے میں کی ربوبیت کا اور اس کے رب ہونے کا انکار کرتا ہوں اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں آبر علیہ السلام ان کے دور نظر وقت دیگر حضرت یوسف علیہ السلام تو یہاں تین چیزوں کا انکار کیا تو اپنی پشت میں تیسرے نمبر پر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ شمس و قمر جس میں داری بات ہے کہ سیاح جان آ جائے حضا اثرات اور دبا تو چاند سورج ستارے مجھے سجنا رہے ہیں تو پر دادا نے ان سے سجدہ کرنے سے انکار کیا جمہوریت کا انکار کیا تو حق تعالیٰ نے سوتے رکھتے پر ہوتے کو یہ بات کی جائے کہ شم سے قبل موجود سب جاتا ہے شاید وہ اشارات میں اس کا تذکرہ کیا اور جن میں بات کر رہے ہیں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بنیادی چیز فکر و نگاہ کی درستگی اور احتیاط کی پختگی ہے اور ایمان میں یہ چیز ہوتی مجھے یاد آیا اگر شاہد ندی دہلی اللہ کے یہاں ایک پنڈت آیا کرتا تھا اس کا کام یہ تھا کہ آنے کے بعد کنواں جب تھا وہاں سے پانی لیتا اس کو اچھالتا اور مدد کرتا سورج کی پرست کرتا پرارتھنا کرتا پھر کو شاہ رات کے بعد آ کے دوڑ جاتا یہی معمول اس کا زندگی بدلا حضرت شاہ کی مزید دہلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذکی رحیم ہے اور تربیت کا انداز حکیمانہ ان کے حالات میں دکھایا کہ ایک آدمی آیا اور سنا کہ حضرت یہ تصویر اور فوٹو رحمت کی یہ تعلیم سنبھالا اس کو میں کیا کروں تو بڑا عجیب جواب دیا لوگوں کا خیال ہے کہ اگر شاہ اسماعیل شہید دہلی کے بارے کے پاس وہ پہنچتا ہے تو غلطناک فرما دے کے پھاڑ دے اسے اس لیے کہ تصویر والا حضور تھا مگر ہمیں شاہ صاحب نے فرمایا اس کو جب پوچھا کہ یہ فوٹو ہے یہ تصویر اور حضور رہا تھا کی میں کیا کروں فرمایا کہ حضور فلدار خود کو فرماتے تھے تو اس میں دے دیتے تو منشا سا ہے کہ جب پانی بتانا جائے گا تو یقین یقینی ختم ہو جائے گی تو حکیم انداز وہ آتا تھا بیٹھتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا دن جن رہے رہے ہوئے آتے رہتے کہ وہ شاید نبی صاحب رہ تو اللہ علیہ یہ دنیا سے رخصت ہوئی انتقال ہو بہت بڑے شخص تھے یہ سارا گھر میں شامل ملنا شاہ ان کے چھوٹے بھائی کی کرامت مشہور تھی کہ جب ترائی کے پہلے ہوئے رات میں پہلی رات میں اگر شاہد نبی صاحب کی کسی خادم کو بھیجتے کہ اکبر مسجد میں جاؤ وہاں جا کے دیکھو کہ چھوٹے بھائی جو ہیں بھائی اکبر علی اکبر انہوں نے کرارے میں قرآن ضرور کتنا پڑا وہ آ کر بتلاتا ہے کہ ایک پارا پڑا ہے تو فرماتے ہیں کہ چاند بیسوں ہوگا اور اگر سوا تو سارا پارا جو ہے پڑا ہے کرارے میں فرماتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ان بیسوں ہوگا اور یہ کرامت اتنی مشہور تھی شاہ عبد القادر صاحب کی کہ سارے دلی کے جتنے ملازم تھے کپڑا لینے والے مزدور درجی اور موچی اور تمام کے تمام عید سے متعلق تیاری کے بعد میں کام جو دیکھتے تو اسی انداز سے شاخا کی ترائی کی بنیاد پر کہ پہلے میں اگر انہوں نے ایک سارا پڑا ہوتا ہے تو سورج میں چاند جو ہے وہ نیچوا ہوتا ہے تیسرے پورے تیس تو شکل ہوتی یہی وہ شاعت صاحب ہیں کہ ان کے انتقال پر حضرت شاہد شاہی صاحب دہلی رحمۃ اللہ جو منکشف ہوا اور ان کو یہ بات کھلی کہ حق تارا نے جہاں عبد القادر کے اقرام اعزاز میں چوبیس گھنٹے کے لیے دلی کے قبرستان کے تمام مردوں سے آزاد موقع کر دیا ہزار میں جس درجے کے شخص تھے وہ پہلے شاید مزید صاحب انتظار کے پاس وہ پنڈت آتا ہے دیکھتا ہے اور آ کر جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتا پہلے جو بیٹھتا صاحب کا انتقال ہوگا تو مجھے ایک بات یہ بتانی ہے کہ بزرگوں کی صحبت رنگ لائے لائب میں بعض دفعہ موت کے بعد اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے بعض دفعہ بیس بیس سال کے بعد فائدہ ظاہر ہوتا ہے اگر شاید عزیز صاحب کا انتقال ہو گیا پھر شاہ صاحب دہلی رحمت اللہ علیہ مسلم نشین ہوئے اور ان میں جو ہے وہ بھرپور ہے بہت بڑے شخص تھے یہ حدیث کی صنعت بڑے بڑے محدثین جو کی ان تک پہنچتی ہے کہ شاہ اللہ عبد صاحب تک پھر شاہ اللہ صاحب سے آگے جسے بلا تو شاہ گہندی رن اللہ علیہ کے پاس وہ پنڈت آیا تھا اسی شام کے ساتھ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک دن حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت مجھے کرنا پڑا تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اگر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وسلم آیا اس کے بعد اس کے بہت اہتمام سے کرنا پڑا مسلمان ہو گیا پھر شاہ دہلی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ پنڈت جی تم اگر شاہ کے زمانے میں آتے تھے اور سورج کی برس کرتے تھے اس کو معلوم سمجھ رکھا تھا میرے دور میں بھی آتے رہے پھر اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ کرنا پڑا تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو پنڈت کے بڑے پتے کی بات اس نے کہا کہ میں نے سوچا غور کیا وچار کیا ہے میں نے دیکھا کہ میں جہاں چاہتا ہوں چلے جاتا ہوں جب چاہتا ہوں سوتا ہوں جب چاہتا ہوں اٹھتا ہوں جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں بیٹھتا ہوں حرکت کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر جو بھگوان نے پرمیشور نے مجھے اختیار ایک حد تک اور یہ سورج جس کی میں دنڈوت کرتا ہوں پرارتھنا کرتا ہوں پرست کی کرتا ہوں یہ سب سورج تو اتنا اور پابند ہے کہ اس کو جس گھڑی نکلنا ہے اس کی بڑی وہ ملے گا گھڑی غروب ہونا ہوگا غروب ہوگا تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہے معلومات تو بڑی بات ہے جس نے اس کو پاگل کر رکھا ہے سے کے قریب اللہ ظاہر کا راضی کی رانی تو میرا میں ایمان آ گیا کہ جس رات نے سورج کو پاگل کیا سو میں اس کی فرما برداری کروں اور میرا ہو اصل حق اسلام کا اس کے آپ کی حضرت میں حاضر کر مسلمان ہو رہے تو دین ایمان بہت بڑی چیز ہے نبی یہ تقریب سمجھا رہا ہے اسی ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور بالکل اس کی ایسی مثال ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے جھاڑ ہو بالکل سنتا ہو پتیوں میں جان لی ڈالی میں اس کی جان لی تنے میں تناؤ لی اور اس کے اس کی شاخوں میں بناؤ سنگار نہیں کچھ بھی بالکل مرغا ہو چکا اس درخت جھاڑ میں جان پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے ہر پتی پر پانی ڈالنے کے جڑ میں پانی ڈالا جائے جب جڑوں میں پانی ڈالیں گے تو جل کے بعد وہ پانی جو ہے وہ گھر میں پہنچے گا جس کو سنا کہتے ہیں چلے سے تلنے کے بعد پھر شاخیں بنے گی پتیاں پھوٹے گی تو نبی کریم ترین سنگار سندر نے انسانیت پر نگاہ ڈالی نبوت کے بعد تو دیکھا کہ یہ سکھا ہوا درخت ہے امان بھی چوکٹ اخلاق بھی چوکٹ افعال بھی چوکٹ اقوال بھی چوکٹ سب نظام مختلف خراب ہے اور ایسی بگڑی ہوئی انسانیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے تو نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے سفا پہاڑ کی پر اعلان کیا اور سفا پہاڑ منتخب کیا کسی ہال کا انتخاب نہیں کیا بنانا تو تھا ماحول اور اس کے لیے کسی ہال کا انتخاب نہیں بلکہ سفا پہاڑ کی چھوٹی اختیار اس میں ادھر اشارہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام ایسا ہے کہ داری کے قدموں میں پہاڑ کی سختی اور سلاقت ہونی چاہیے اور ان میں ہو جائے گا ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے تو پہاڑ کی استقامت اور ماؤنٹین کی استقامت اس کے اندر اگر موجود ہے یا ہل کی استقامت موجود ہے تب تو مسئلہ حل ہے اور جدھر کے جھوٹے اور تھکیڑے آئے اس صورت اتنی پریشانی پیدا ہوگی حیرانی سے لائق ہوگی یہی وجہ ہے کہ نبی ندی کے قریب پورے مزم الشریف میں فرمایا گیا شب کی عبادت کا ذکر کیا پھر فرما ان میں لگا کہ نہار سرخن کا ملا کے لیے دن میں بڑی مشہوری ہے اور سبا کا کا ذکر کیا اور ابھی جاننے والے حضرات سمجھتے ہیں کہ سباہ کے اندر تیرنے کا مقصود ہے اور تیرنے کا تعلق دریا سے ہوتا ہے جس میں ہر طرف تھپیڑے اور تلاش میں موجے ہیں جس میں ادھر اشارہ ہے کہ جن میں تو آپ حالات کا شکار ہے کہ مختلف قسم کے حالات آپ لوگ پیش آ رہے ہیں جب پھول ہوگا آپ کو کیسے نصیب ہو سکے گی لہٰذا ان دماغ اٹل گئے ہی اشد جگہ پہ کے سب پھیلی اور سب میں جو ہے اللہ کی طرف سمجھ جو پورے دھیان کے ساتھ مشغول ہو اس کا دیا ہے تو حالات آتے داری پر سفا کا انتخاب کیا اور بلکہ سفا سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے دنیا کے لیڈروں کے جتنے پران ہوتے ہیں اور ان کی جتنی اسکیمیں ہوتی ہیں جتنی تجویزیں ہوتی ہیں اس میں بعد میں عام طور پر کوئی گول مول بات نہیں کوئی مقصد نکلتا ہے اپنا کوئی مطلب اپنا نکلتا ہے یہاں تو ابتدا میں جو بات صاف تھی جتنی صاف تھی اسی اعتبار سے وہ آخر میں بھی صاف رہی گیا دعوت میں صفائی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایک پیج کی بات نہیں ہے ایسی شاید نہیں ہے کہ جس سے یہ واضح ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے قابل ہوئی مضبوطی اور صفائی اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ پہاڑ کا انتخاب کیا جو بلند تھا جس میں ادھر اشارہ ہے کہ دینی کام کرنے والوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی یہ الگ بات ہے کہ چنگا کر سورج کو دیکھ سکے یہ الگ بات ہے کہ بالٹی کے اندر جو ہے سوراخ ہو اور اس پر چھلنی ہنسنے لگے ایک واقعہ اشور چھلنی تھی سے آٹا چھانتے چاہیے چیزیں وہ بالٹی کو دیکھ دیکھتے ہیں پڑے گی ہنسی کیا لگے سب میں سوراخ ہے تو بالٹی میں راغ دیو گرو فصل کی باردان سہن کی مرتبہ دن میں تو ایک سوراخ ہے اور تو سوراخ اور شناخ سے عبارت ہے کہ ہزاروں سوراخ میں ہیں تو دین کے دعات میں کمزوری ہوتی ہے مگر اعتراضات کرنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی جامع سیدھا نہیں ہے وہ جامع ہے کہ جس کا نہیں ہوتا سیدھا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا مگر آدمی صرف اعتراض کرتا تو پہاڑ کی بلندی سے معلوم ہوا کہ دین دینی کام کرنے والوں کا مقام بلند ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقار پر کسی عمل سے اثر نہ آئے اور اپنی دینی پوزیشن کو ضرور محبوب رکھے اس لیے کہ اس کا اثر بھی پڑتا ہے منصب کے لحاظ کو گریڈ کے لحاظ کو آگے رکھے مضبوط صورت میں فراج کا خیال رکھے تو دعوت میں اور جان پیدا ہو جائے تو نبی یہ قریب سمجھ میں بلند مقام اختیار کر اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بات کہی ان کے سامنے تو سب کو جمع کرنے کے بعد اپنی حیثیت آگے کر جس سے ایک بات یہ نکلی کہ دائی کی سیرت اور اس کا کردار اور کریکٹر اگر محدود ہے اور خراب ہے بگڑا ہوا ہے رف ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں لوگ اس کی دعوت سے متاثر نہیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے پوچھا کہ بتلائی میں اگر تمہیں اس بات کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے کہ تم پر حملہ آیا ہونا چاہتا ہے ایک آدمی ہے کہ تم پر فائدہ آرمی کرنا چاہتی ہے تم سے فائٹ کرنا چاہتی ہے جنگ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے سمجھنا ہے کہ بلا اللہ رات کیوں نہیں مرا اللہ جنہ جذبہ اپنا آنے کا کتبا خدا کی قسم آپ کو کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہوں تو اپنی حیثیت واضح تنظیم پہاڑ کا انتخاب کیا اور پھر اس کے ساتھ قریبی لوگوں کو بنایا جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دعوت کے بعد میں تدریس کو مجبور رکھا گیا دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے بعض دفعہ آدمی کا جذبہ ہوتا ہے کہ سارے عالم کے لیے اصلاح کرنے کے لڑکے ہو جاتا ہے اور طلب کو الکن فرق کہ سب کو طلب کرنا سب کو فوج کر دینا ہے تو تدریج ہو دھیرے دھیرے بلکہ دعوت کی ابتدا حقیقت اپنی ذات سے ہونا چاہیے پرانے شریف فرمایا کوئی منصوبہ ان تم حقیق اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نار سے بچا جہنم سے بچا تو سب سے پہلا مخاطب دائی کا اس کا اپنا نفس ہے اگر وہ اپنے نفس کو دعوت نہیں دیتا ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی شخص کے کرتے میں ہوئے ہوں اور وہ دوسرے کے چہرے سے مکھیاں جھڑکتا ہٹاتا ہے اور ڈھالتا ہو تو ظاہر بات ہے کہ عظیم ضرور تو اس کے اندر وہ ہے کہ ہر خان پڑا ہوا اسی لیے اگر شیخ ادیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل تبدیلے ہوں بار بار اس پر تنگی فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت کے کام میں لگ کر اپنے ذات سے افلت ہو جائے اور اپنے لیے آدمی سمجھ لے کہ میں میں منگا لگایا ہوں اور بات دفعہ غلط فہمی ہو بھی جائے تو بار اور کہنے کا منشا یہ ہے کہ بنیادی چیز ایمان ہے اثاجی اچھا چیز اور ایمان کی حفاظت میں کتنی چیزیں چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ایمان ہے دیکھیے آدمی جانتا ہے تب بھی مومن ہے اور سوتا ہے تب سبزی نہیں ہے یہ تھوڑی دفعہ سونے کے بعد کافی ہو جاتا ہے اگر سونے کے بعد کافی ہو جائے تو اس کے ہوم منسٹر اس ہو جائیں گے مفتی کے بعد دوڑنا پڑے گا وہ جاتا تھا سب بھی ہسبند تھا اور سونے کے بعد اٹھایا سب بھی ہسبا چاہے حسمان گمان اس کا دیکھیے اپنے بارے میں تو ایمان ہر وقت اس کے ساتھ توحید ہر وقت ساتھ اس کے مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھیے آج مثلاً دکان کرتے ہیں تو آج جو شام کے وقت اپنی دکان بند کرتے ہیں تو مختلف سامانوں کو سمیٹتے ہیں لپیٹتے ہیں اور چھوٹی سمجھو تو بڑی بھی اور پھیلی ہوئی ایک جگہ اس طرح سے سارا نظام مرتب کر دے جب دروازے لگا دیتے اور دروازے لگانے کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے اور تالا لگانے کے بعد لاک کرنے کے بعد چاہیے آپ اپنے جیل میں رکھتے ہیں ظاہر بات ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ دکان لے کے نہیں بھول سکتے وہ چاہیے آپ کے پاس ہے تم جی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دکان جو ہے میرے پاس ہے تو جتنے اعمال کی دکانیں ہیں اور اخلاق اور افعال کی دکانیں ہیں ان دکانوں کا سارا سارا سامان ان تمام کی تم کی توحید و عمارت جو ہونے کے آدمی کے پاس موجود ہے اس لیے چاہے کا پاس آ جانا اس کی حقیقت کر دیجیے ساری دکان آ گئی ایسے سنگر جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ذرا اسی جگہ پر جبکہ اس کے ہو سوار ٹھکانے ساری زندگی کا کافر ہو یہود ہو مجوس ہو اور کوئی دوسرا ہو نالائق قسم کا مگر اس سب کوئی ایمان لے آئے تو چاہے نماز ایک دفعہ میں پڑھی ہو روزہ ایک میں رکھا ہو حج ایک میں کیا ہو عمرہ ایک میں کیا ہو قرآن کریم کی ایک آئے کی تلاوت میں کی ہو مگر اقیل آئے سنت بن جماعت کا یہ ہے کہ وہ داخل جنت ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد جنت کی کنجی آ گئی اس کے بعد بکتا آ گیا اب اسے عمل کا موقع نہیں مل سکا مگر یہ کہ مزاق اسی پر رکھا جائے یا بن نواز راجی ہفتہ تعالیٰ سے اپنی مناجات میں عرض کیا کہ رب العالمین ستر سال کا کافر اگر اخلاق کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو آپ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ جو ستر سال تک لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس سے بڑا آپ محروم فرما دیں گے آپ کی ذات سے توقع ہے کہ اس کا جوڑا ان شاندار ضرور کام ہوا جس میں ساری زندگی اس کلمے کو پڑا ہے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایمان دنیا اچھا چیز اچھا چیز فاؤنڈیشن وہی ہے اور اس دعوت و تبدیل کے سلسلے میں پہلی چیز کا برما اندر ایمان کی حقیقت اور باہر اسی کی حقیقت کی ترجمانی ابھی میں گانگیا سے لندن آ رہا تھا تو ایپ میں زندے کے تین آدمی تھے اس میں ایک ساتھ وسالی کے تھے ایک ساتھ بابری کے تھے ایک سال ہندو تھے ایک آدمی اس سے مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب یہ بتاؤ آپ کس کو مانتے ہیں کون سے پرمیشور کو مانتے ہیں فلاں فلاں فلا فلا مطلب ایک ہے جو اصل ہے وہی ایک ہے اسی کو بھی مانتے وہ کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی مگر آپ کس راستے کو مانیں گے مسجد اور جی. مسجد والا راستہ وہ کہا کہ دیکھو مجھ سے جنگل کا دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ہو دن میں ہونا چاہیے بس مسجد مندر کوئی ضروری چیز نہیں ہے میں اس بات پہ جانتا ہوں سبحان اللہ بھوالا اپنے اپنے کو جو بارش کی اپنے کو جتنا جاتا ہوں میں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہو اور بھوک کا تعلق اندر سے ہے تو آپ اسی کے پائے میں باہر کھانے کے ہے ماننا آپ کا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے پیاس لگی ہو تو باہر کے پانی پینے کی عمل کی ضرورت میں اندر اصل پیاس ہونا چاہیے امام قطع کا بڑا سا ہونا تو صورت کے اندر آپ کو جو ہے کسی ہم کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہو اندر باقی باہر لال پیاز ضروریات کا خیال کچھ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے جب مثال ہے زمین بات خبر ہونا چاہیے دوبارہ کہنے کا نمشہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ میں سہنشیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی مشرق بے اپنا کمایا ہمارا اس سے بڑا دوڑتوں کوئی نہیں تھا مشرق سے بڑا میدان نہیں چاہے دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا آکر من ہو مگر ماں دور کو اس لیے کہ موٹی سی بات ہے کہ آدمی دکان پر جائے اور دکان پہ جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہے دال بھی ہے پیاز بھی ہے آلو بھی ہے ٹماٹر بھی ہے سوز بھی ہے سوز بھی ہے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہے اب موٹی بھی بات ہے کہ جس کی دکان ہے اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے کہ سب چیزوں پر ہاتھ ڈالے اور اگر اس نے مالی کی دکان سے بات نہیں کی سودا نہیں طے کیا دام نہیں طے کی اس سے خرید رضامندی ظاہر نہیں کی اور اس نے دال تھیری میں ڈال دیے آلو تھیلی میں ڈال دیے ٹماٹر ڈال دیے ہلدی گندی ہندی ڈال اس نے اب وہ تھیلی میں ڈال کے لاتا ہے خوش ہے استعمال کر رہا ہے مگر مجرم تو جس ہتھیلی میں ہے وہ ہتھیلی کاٹ دیے جانے جائیں گے جو اس لیے کہ ہم مجھے ریورس نے صاحب دکان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کیا اور وہ کتنا ہی مان لیا ہے اگر اس کے قرض بے قراری ہو ہوں گے بیچی ہوں میں مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس ٹکٹ موجود ٹرین میں سفر کر رہا ٹکٹ نہیں ہے اگر ٹکٹ نہیں ہے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے اوپر موٹے گدے پر تو جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی کالا کپڑا پہن کر آیا ہے اندر چپتا ہے سر پیدا کی کیسی ہو جائے گی تو ٹکٹ ہے مگر امن امان نہیں جو بچے خانہ میں سمجھتے ہیں اور ٹوائلٹ روم میں جانے کے بعد اس کو سکون نصیب ہوگا کہ وہاں سے نکلنے بھی چاہے کہنے کا آتی ہے کسی مقام پر تو ٹکٹ کا ہونے کی وجہ سے جو ہم نے سلامتی کا ٹکٹ ہے وہ ٹرین کی اعلیٰ کنڈیشن کنڈیشن میں ہے اس کے باوجود اس کی اطمینان نصیب نہیں اور اگر ٹکٹ آپ نے دیا ہے تو دروازے کو لٹکنا پڑے اور پھر ایک چیز کے لیے پولیس پارٹی پوری آ جائے چیکنگ کرنے کے لیے وہ دروازے پہ لٹکا سب بھی سے اطمینان اس لیے اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے بنیادی اور اچھا چیز وہی ہے جس سے سکون اور اطمینان وابستہ ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اطمینان کلی جو ہے وہ ایمان سے وابستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بنانے کی فکر محنت فرمائی تو اندر ایک کیفیت ہے ایمان کی اور نماز اسی کیفیت کی ترجمانی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسی لیے آپ دیکھ لیجیے لا لائر کوئی معبود نہیں لا کے معنی نہیں کے کے ہیں انکار کے تو ایمان کی ابتدا لا سے ہے اور اگر آپ غور کریں تو نماز سے پہلے وضو ہے اور وضو کی ابتدا ہاتھ ہونے سے جس میں اگر اشارہ ہے کہ سارے کائنات کو نہیں مانتا میں سب سے ہاتھ دھو رہا ہوں بلکہ روزانہ پانچ وقت ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں اس سے اختیار کے کہ اپنے اختیار سے ہاتھ دھونے کی مشق کرو دنیا سے اس لیے وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے تاکہ بغیر اختیار کی جب دنیا سے ہاتھ دھونے کا وقت آئے تو آسان ہو جائے تو بار بار مشق ہے کہ دنیا سے ہاتھ دھو رہا ہوں سمجھتے ہیں خالی پانی ہاتھ سے باہر میں گزرے یہ دنیا تعلق کو ختم کرنا اور نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ کا دھونا ہاتھ کا اٹھانا اس سے برات کا ظاہر کرنا وہ ایمان کی پارلیمانی کی ایک ہے کہ ایمان کا حاصل پورے طور پر خدا کا ہو جانا مسلم بھی پورے طور پر زبان سے زبان سے زبان سے مکان سے جس جگہ ہو پاک ہو وقت اس کے لیے مناسب ہو ہاتھ بندے نگاہیں زمین زبان دے حرکت میں پیر پھلر میں انتفاق خوشی موجود نیت موجود اخلاق موجود کپڑے تو کپڑوں سے بدن سے باہر سے اندر سے تاریخ سے پالک سے ظاہر سے داتل سے اخبار سے افاظ سے ہر اعتبار سے بنا ہوا نماز کی ایک صورت ایسی ہے کہ وہ رب اکرم کی رحمتوں کو کھینچنے کی شکل اختیار کی دیکھو آپ کے گھر کے سامنے کا آدمی آ جائے اور مشتمہ اور بہت تگڑا مضبوط جیسے آج کے بہت سے مرنے والے دادا گیری کرنے آتے ہیں بہت جو ہے دادا گیری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جلا دیں گے گھر اور سنا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تو غلط یہ کہ ایک شخص بہت مضبوط آپ کے گھر کے سامنے آتا آپ سوچیں گے تگڑا ہے مضبوط ہے اس کو کیا دیا جائے اور کوئی مانگنے والا ایسا ہو کہ آنکھیں بھی اندھی ہو زبان بھی چلتی نہ ہو ہاتھ اس کے جو گونجے ہو پیر اس کے دبڑے ہوں بدن میں اس کے راشا ہو حیرت اس کی شکستہ ہو حالت اس کی خستہ ہو کمر اس کی خمیدہ ہو اور آگے اس کی جو ہے زمینا ہو تو بہت ایسی کیفیت ہوئی ایسی کہ جو اس کو ہر اعتبار سے ناکارا تو کتنا ہی اور کم ہو سب سویدھو تنگی سب کچھ چیز ہے کوئی جانے میں مل جائے گا مسلم خدا کے سامنے کھڑا ہے دنیا سے ہاتھ اٹھائے پہلے تو ہاتھ دھوئے ہو اس پر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ اشارہ ہے کہ گناہوں کے دریا میں ہر پڑھا ہاتھ اٹھا رہا ہوں ہاتھ ہی میں نے نہیں رہا مجھے یاد ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے جی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا کوئی مغرب بادشاہ کسی مقام پر انتقال کرنے اس کا چھوٹا بچہ تھا وزیر چاہتا تھا کہ بچے کو بادشاہ کی جگہ بٹھائے اور دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ نہیں کوئی اور بڑھ جائے تو وزیر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ان میں اختلاف ہوا پھر یہ طے پایا کہ آنند جی منتالے کے پاس جا کر مشورہ کریں کہ اس بچے کو بادشاہ کے سب کو بٹھائیں گے اس زمانے میں اور لگے رحمت اللہ دلی میں بچی بات وہ آدمی لے کر پہنچا وزیر بچے کو بادشاہ کے بچے کو مشورے کی غرض سے اورنگ نظیر منتالے کے پاس راستے میں یہ سمجھاتا تھا کیونکہ وہ اس کے فیور میں تھا بچے بھی چاہتا تھا کہ یہ سب پر بیٹھے بچے سے کہا دیکھو بادشاہ سلامت کمیشن اگر یہ پوچھیں تو اس کا یہ جواب دینا وہ پوچھیں تو اس کا وہ جواب دینا یہ سوال کرے تو یہ جواب جب سمجھاتے سمجھاتے دل جی کا کروڑ فصیل آئی ہے دیوار تو بچے نے کہا کہ آپ نے جتنے سوالات کے جوابات سکھلایا اگر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس کے علاوہ کوئی سوال کرنے تو کیا جواب دوں گا وزیر بڑا ہوشیار تھا بھارت وزیر تھا اس نے کہا کہ جس نے جو سوال تمہارے ذہن میں ڈالا وہ جواب دے رہا انٹرن کے پہنچے تو آنے مجھے بہت مجھے پیر ڈالے ہوئے بیٹھے انہوں نے جا کے صورت حال میں آئے وزیر نے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بچے کی آزمائش کروں میں بچے کو بلایا پکڑا پکڑنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے ڈبا دوں تو بچے نے جواب نہیں دیا بلکہ ہنسا تو بادشاہ نے بچے کو ادھر کر دیا نکال دیا میں تھا کہ کہ ہوگا نہیں بچے نے پوچھا کہ تم مجھے جواب بھی نہیں دیا اور ہنسے تو وہ جواب جو بچے نے دیا سبحان اللہ وہ لوہے قلب بکر تارے نگر سے کے لائق جواب ہے چاہیے کہ کی تختی کے آدھے در سے نہیں بلکہ لوہے قلب پر لوہے قلب بکر تارے نگر سے کے لائق جواب ہے بچے نے کہا کہ حضور جہاں پنا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ پکڑنا تو وہ دور نہیں سکتا آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑنا پکڑ میں جہاں دور کرتا ہوں تو جب دونوں ہاتھ مسلم کا اٹھائے اور ہاتھ تارا کی رحمت اس کے دفتر کے لیے کرے گی بندر بڑی خرابی بھی پیدا ہوتا تو رب اکرم کی طرف سے یہ تو شروع ہو جاتی ہے ابتدائی سراج تو نماز بھی بالکل دنگل کے ساتھ اور جکڑ کر اور خاص ہے اس سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ہفتہ کی رحمت اور جتنی باہر کی حالتیں سب جمع کر دی اللہ کا تو اگر باہر کھڑا ہے تو قیام اس میں جھکا ہے تو وہ اس میں رکو ہے تو وہ اس میں سجا ہے تو وہ اس میں سار ہے تو وہ اس میں اور حرکت ہے تو وہ اس میں تو اس میں اس کی سب اس میں تو گیا اندر جو یقین کی دولت ہے ایمان کی دولت اس یقین کو بنانے کے لیے نماز والا عمل دیا گیا اسی لیے قرآن کریم نے نماز کو ایمان سے تعبیر کی ایمان کا لفظ تھا اور میں عمر طلام ایمان اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کری گے مراد یا ایمان سے نماز تو قرآن کریم نماز کو ایمان کا لفظ لطب اسے تعلیم کرنا اور حدیث پاک میں نماز کے ترک کو کفر سے تعلیم کیا منتا کا سراط مقام میں دن فقط کا فرق تو نماز کو چھوڑنا یہ کفر اور نماز کو اختیار کرنا یہ ایمان کفر ایمان کے درمیان حد فاتے تو ایمان بنیادی چیز ہے سب سے میں قدم کا یقین اندر ہونا چاہیے آج اس وقت انسانیت جو ہے وہ اسی یقین سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے آدمی نے کہا کہ حضرت ایک شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں حج کے لیے بھیجوں گا اب وہ انکار کرتا تم تو یہ ہے تو ہمارا شرک کی باتیں مت کرو مطلب گیا بولے اس آدمی سے کیا ہو سکتا ہے اس کا دل تو ہر تعلق رکھتے آ ہیں اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے یا خوشی پہنچے تو تکلیف و خوشی کی ساری دور اس کی جو تھے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لہٰذا مخلوق سے جس نے نظر ہٹا وہ آتی ہے اور جس نے مخلوق سے نظر تو وہ پریشانی نہیں شکار وہی پریشانی نہیں شکار اسی لیے عثمان سید ایک بزرگ ہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی نے اوپر سے راہ ڈالی تو مریدین دین ہوئے کہا کہ حضرت اجازت سے تو جا کے خبر لے لو پٹائی کریں فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستقبل تھے کہ رات کے بجائے آگ پر کھائی جائے یہ اس کا کرم ہے کہ رات پر اتفاق ہوا تو اس سے استعمال بڑا تلاش ہوئی ہے تو جس کے بغیر اس کا بہت ملا اسی لیے شہر آ جائے بڑا اچھا بہت سادہ بہت چھوٹا سا شہر مگر اتنا جاندار شہر ہے کہ اگر اللہ نے سمجھ سکے کچھ حصہ جو ہے تو ڈھونڈ جائے شاید کہتا ہے توحید کے ترجمانی آدمی کہتا نہیں میرا بیٹا ہے یہ میری ماں ہے یہ میری دکان ہے میرا بین سے ہے میری کار ہے میرا کنڈیشن ہے میری پوزیشن میرے فرینڈ میرے ساتھی ہر چیز جو مختلف پسند کی جس پہ اعتماد تو شاید کہتا ہے جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے اور جو ہے اپنا اور نظر نہیں آتا جو ہے اپنا اور نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ بدن اپنے جو آنکھوں سے نہیں جو نظر آتے ہیں وہ نہیں آتے ہم سمجھتے ہیں بیٹا یہ فلاں یہ بیوی ساری پریشانی دنیا کی چکر کی وجہ سے اسی لیے جنہوں نے ایک غم اپنا لیا ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات کوئی حیرانی کی بات نہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں کی دنیا حضرت حق کے ساتھ ہے اور سی ہمارے تو مائک میں کا تین مالک ہوں تو میں تو قبول اور دنوں کی دنیا کے بادشاہ مجھے ہاتھ سے جو مل بادشاہ اسی لیے حضرت کے بردادی ہم اللہ علیہ کے حالات میں مرتبہ رات کے وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وظیفے میں جی نہیں لگا کے علاقے سے بیٹھ گئے تو نیند نہیں آئی تو وظیفہ پڑے جاتا ہے سو جاتا پریشان ہو کے باہر نکلے تو نالی کے قریب ایک آدمی کمبل لڑے ہوئے بیٹا تھا انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت ہر اس نے کہا وعلیکم السلام یا بھی اجنے فرماتے ہیں کہ تمہیں میرا نام کس نے بتلایا تو اگلے آدمی معلوم ہوتے کہا اس ذات نے بتلا جس نے رات کے وقت گھر سے بیچے بھی کر کے آپ کو باہر نکالا کیا بات اس کا کیا تمہارا کہا کہ میرا نفس مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے بحث کر رہا ہے اور ایک معاملے میں جو ہے وہ چاہتا ہے فیصلہ کرنا اور یہ کہتا ہے کہ جب تک جنید کی زبان سے میں نہیں سن گا اس وقت نہیں ہوگا اگر جنید بغیر نہیں ملا تو میں نے مقدم کروڑ سے دعا کی کہ ذات دنوں کی تاریخ اس کے دستے قدرت میں ہے حضرت جنید کے قلب کو چین کر کے تاکہ وہ آئے اسے جواب دے دیا جائے جی۔ اسی لاچ نے مجھے آپ کا نام نہیں بتلا جنید تشیدہ کہا کیا معاملہ تو اس نے پوچھا کہ سوال یہ متا داؤ اللہ سے دوا کہ نفس کی بیماری اور اس کا روز اس کی دوا کب بنے گی یعنی بیماری دوا کب بنے گی بتا تفصیل اور دو مرض دوا ہاں اگر نے میں خالفت نفس ہوا کہ ہوا اپنے خواہشات کی مخالفت کرے گا تو جو روز نہیں اس کے لیے شفا بن جائے گی اور دوا بن جائے گی کہ جو چیزیں مجھے جیسے سنگت ہے اس پہ کنٹرول کیا تو وہی ترقی کا باعث بن جائے خواہشات ہے اس کو روکا تو وہ اس کی ترقی کا باعث بن جائے تو دلوں کی چاہیے حضرت کے و اختیار میں ہے اس لیے سارے کائنات میں ابھرنے والے جو انسان ہیں اپنے ذوق یقین کی وجہ سے پریشانی کا سامان اختیار کیا آپ دیکھتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں ملکوں کے یہ بڑی پوزیشن یہ بادشاہ ہوتے ہیں فلم ہوتا ہے سمجھتے مزے ہیں یہ باڈی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کیا پتا کہ ان کے قوم کو کتنے پریشان ہیں حکیم اختر صاحب آئے تھے میں بات کریں بڑے اچھی کرنے میں میرے دوست کہتے تھے کہ میں نے جب صدر ایوب کا مزار دیکھا تو میری آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو یہ وہ آدمی تھا جب مجھے اس نے بلایا تو میں نے اس کی شان شوکت دیکھی دلی کے کراچی کی سڑکیں اس کے لیے خالی ہو جاتی اکیس اکیس سڑکوں سے سلامی دی جاتی تو بڑی شان شوکت کی میرے بہت بڑا مشہور فیلڈ مارشل تھا اور آج اس کی مزار کی کیفیت سے کہ کوئی بھولتا نہ آئے اگر داؤدھانی ان اللہ نارے میرا جاتا ہے تو شیخ دے گئے تو وہاں مراقب ہوئے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں شاید کشمیر مزدور کے ان کے مزار کو لاکھوں ملائکہ دیکھے میں نے سب بنایا اور اسی سفر میں حضرت نے دیکھا کہ میں نے قبور کو دیکھا ہے قبور کو نظر کشمیر سے تو سلاطین کو بادشاہوں کو مسکینوں کی شکل میں دیکھا اور اللہ کے ساتھ رکھنے والے گوبری رشید مساکین کو سلاطین کی شکل میں تو واقعہ یہ ہے کہ اس حالت میں جتنے گھومنے میں بھی نہیں آج اس کی عزت کی وجہ ساری پریشانی میری میری حیثیت میرا پیسہ میرے وہ نام جو ہے وہ آن جو ہے جس نے سارے ملے اگر ایمان انسان اختیار کر لے اور اس کے حقیقت اپنے اندر لے آئے تو سارے مسئلے آسان ہو جاتے اور مضامین مدامی وقت حکم ہے اللہ پاک ہمیں ایمان حقیقی نصیب کروائے اور عمل کے تحفظ ابا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم توفنا مسلمين ولا ولا ولا خزايا ندام تقبل منا انك انت بناک فن کا مطلب سب منتری واضح پالکان وقت سب پر مطابق سواری مطلب السلام عليكم